بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الزمر آیت پانچ خلق السماوات والارض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار اللہ تعالی عزیز ہے غفار ہے ترجمہ اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا وہ رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹ دیتا ہے اور اس نے سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے خوب سن لو وہی اللہ تعالی غالب بخشنے والا ہے هو العزیز وہ غالب ہے اور قادر ہے ان لوگوں کو عذاب دینے پر جو سورج اور چاند کی تسخیر سے سبق نہیں لیتے اور انہیں مسخر کرنے والے رب کو نہیں مانتے الغفار وہ بخشنے والا ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں اور زمین و آسمان اور چاند سورج کی تدبیر کرنے والے رب پر ایمان لاتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان عفو و مغفرت ہے کہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے ورنہ لوگوں کی گستاخیاں اور جرائم تو ایسے بھی ہیں کہ سب کچھ فوراً درہم برہم کر دیا جاتا آیت آٹھ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار کافر کی توبہ انابت اور رجوع اللہ وقتی ہوتا ہے مصیبت آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع ہو گیا اور جب مصیبت ٹل گئی تو پھر کفر شرک اور جرم میں لگ گیا ایسے افراد کا ٹھکانہ جہنم ہے ترجمہ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کر کے پکارتا ہے پھر جب وہ کوئی نعمت اسے اپنی طرف سے عطا کرتا ہے تو جس کے لیے پہلے پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے اور اس کے لیے شریک بناتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے کہہ دیجئے اپنے کفر میں تھوڑی مدت عائش کر لے بے شک تو جہنمیوں میں سے ہے آیت سترہ والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها إلى الله لهم البشرى فبشر عباد جو طاغوت سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اس کے لیے بڑی خوشخبری ہے ترجمہ اور جو لوگ شیطانوں کو پوجنے سے بچتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے ان کے لیے خوشخبری ہے